الباب الثالث والثلاثون وثلاثمئة باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان جو اللہ چاہے اور الب چاہے کہنے کی کراہت کا بیان عن بن بیانبی صلی اللہ عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد صحيح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے اسے ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا ہے